ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم قال يستطيع کالا التكاثر حتى زرتم المقابر میرے واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع سورہ الحاق متقاصر کی تفسیر اور تشریح ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا یہاں بیٹھنا اور اس مجلس کے اندر جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی صورت ہے اور ہماری آج کی نفیس کا موضوع بھی یہی صورت ہے تمام خواتین اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے کا اجر بھی ملے گا اور جو جتنے قدم گھر سے چل کر یہاں تک آئے ہیں جتنا سفر کر کر آئے ہیں وہ بھی طلب علم کے اندر لگ جائے گا اور اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق آسمانوں پر اڑنے والے پرندے سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں اور آسمانوں سے نازل ہونے والے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اور ضرور کریں گے انشاءاللہ بے شک یہ دینی مجالس بہت بڑی نعمت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو اسی بات کی تاکید فرمائی کہ ایمان والوں ایک دوسرے کو خیر خائی کی نصیحت کرتے رہو قرآن پاک ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہو قرآن پاک کی آیات سناتے رہو تاکہ تمہارے دل مسلمان رہیں تمہارے اندر ایمان اجاگر رہے تمہارے دلوں کے اندر ایمان سلامت رہے تم ہر وقت ایک دوسرے کو اچھائی کی نصیحت کرتے رہو اس لیے بار بار ایک ہی بات کہی جاتی ہے بار بار باتوں کو دہرایا جاتا ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں بھی آپ کو کہنے والوں کو سننے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم جو دنیا کے اندر دنیا کی زیب و زینت کے اندر دنیا کے دھندوں کے اندر دنیا کے کاروباروں میں لگ کر اللہ رب العزت کو بھول بیٹھے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنی آخرت اور قبر کو بھول جاتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ یاد آ جائے اور ہم واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جڑ جائیں یہ مجلسیں اسی لیے کی جاتی ہیں اسی لیے ان کے اندر موضوعات لیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو بتا دیا جائے انسان ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ فلاں چیز اللہ رب العزت کو محبوب ہے اللہ رب العزت کو پسند ہے اور فلاں چیز انسان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں نقصان دہ ہے اللہ رب العزت اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون لیکن بہترین غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں ان کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہو جاتی ہے ان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو جاتی ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے سر کو جھکا کر اللہ رب العزت کے سامنے دو آنسو بہا کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر معافی مانگ لیتے ہیں کہ ربا تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں تو نے بنایا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما دے انہی چیزوں کی یاد دہانی کے لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں تو سورہ اللہ کو متقاف یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اکثر ہماری بیویوں کو ہماری ماؤں کو یاد ہوگی اور اکثر نماز کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور اس کا آج ترجمہ اور تشریح عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ جب قرآن پاک کو نماز کے اندر پڑھیں گے اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا تشریح بھی معلوم ہوگی تو یہ قرآن پاک کی آیت اور صورت ہمیں جھنجھوڑتی رہے گی ہمیں بتاتی رہے گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب ہم سے کیا مانگ رہا ہے یہ قرآن پاک ہمیں کس طرح کی ہدایت دے رہا ہے ذرا تصور کیجئے جب نماز کے اندر اس سورت کو پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ذہن کے اندر آئے گا تو کتنا سرور آئے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہر حرف کے اوپر دس نیکیاں ملیں گی لیکن وہی حرف جب سمجھ کر آئے گا تو اس کے سمجھنے کی بھی نیکی ملے گی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی نصیب فرمائیں گے اور اجر نصیب فرمائیں گے آج کل ہمارے اندر یہ وبا پھیل گئی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ دین کی بات بھی ان کے سامنے وہ کی جائے کہ جو ان کو پسند ہو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں یہ جہنم سے ڈراتے ہیں یہ قبر سے ڈرانے کی بات کرتے ہیں ارے میری بیویوں کیا کریں قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو قرآن پاک کی ایک ایک آیت قرآن پاک کی ایک ایک سورت قرآن پاک کا ایک ایک رقو قرآن پاک کا ایک ایک پارا اسی چیز کے ساتھ بھرا ہوا ہے اللہ رب العزت جہاں پر بھی کوئی احکامات نازل فرماتے ہیں جہاں پر بھی کوئی حکم دیتے ہیں جہاں پر بھی کوئی واقعہ ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اپنی قبر کو یاد رکھو اپنی آخرت کو یاد رکھو تمہارے سامنے جنت اور جہنم کے مناظر ہونے چاہیے تم قرآن پاک کے اندر غور کرو آج لوگوں کو قرآن پاک بھی لپیٹ لپیٹ کر سنایا جاتا ہے لوگوں کو قرآن پاک ادھورا سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ سخت باتیں کرتے ہیں اکثر لوگ اس چیز کے عادی ہو گئے کہ قرآن پاک کا درس نوز بلا من ذالک ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں سے سنتے ہیں کہ جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر درس قرآن دیتے ہیں اور لوگ ان کا قرآن سنتے ہیں خدا کی قسم ان لوگوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان لوگوں کو قرآن پاک کا علم ہے یہ صرف چند ایک چیزوں کے مطلب کو جانتے ہیں چند ایک حروف کو لے کر کمپیوٹر سے ان کے ترجمے نکال نکال کر لوگوں کے سامنے آ کر لچے دار تقریریں کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا مطلب یہ ہو گیا فلاں چیز کا معنی یہ ہو گیا فلاں چیز کو انگریزی میں ایسا کہتے ہیں فارسی میں یوں کہتے ہیں اس کو لغت کے اندر ایسا کہا جاتا ہے قانون دانوں کی زبان میں اس کو ایسا کہا جاتا ہے سیاست دانوں کی زبان میں اس کو فلاں ایمان خراب کرتے ہیں میں نے خود اس ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہے میری اس کے ساتھ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہو کیا قرآن پاک بھی پڑھنا آتا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو کہا تم مجھے قرآن پاک کا ایک رقو بھی صحیح طریقے پر سنا دو تو یہ شخص مجھے قرآن قرآن پاک کا ایک رکوع نہیں سنا سکا میں نے اس سے کہا تم احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہو کیا تمہیں حدیث مبارکہ پڑھنی بھی آتی ہے یا صرف انگریزی بولنا آتی ہے میں نے اس کے سامنے دو چار حدیثیں پڑھی اور اس کو کہا کہ تم مجھے حدیث پڑھ کر سناؤ تو اس کو کسی ایک حدیث کا متن بھی یاد نہیں تھا لیکن آج لوگ ان کی باتیں سن کر کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے مولوی سخت باتیں کرتے ہیں میری ماؤ بہنوں سخت باتیں نہیں کرتے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کو کھول کر رکھتا ہوں آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں قرآن پاک کے تیسرے پارے کے اندر آپ کو یہ صورت ملے گی سورت الحاظ مستقافر یہ سورت آٹھ آیات اٹھائیس الفاظ اور ایک سو بیس حروف پر مشتمل یہ سورت ہے اللہ رب العزت اس سورت کے اندر انسانوں کی تباہی اور بربادی کے جو اقباب ہیں کہ جن چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے انسان کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے ان اسباب کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق کہ جس کو رب نے بنا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی آخر تقویم او آسمانوں میں نے تمہیں بہت بڑا بنایا لیکن تم انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے او سورج اور چاند تمہاری روشنی پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے اے چاند تیری ٹھنڈک سے پھل میٹھے ہو سکتے ہیں لیکن لقد خلقنا انسان فی آسن تقویم میں نے انسان کو تج سے بھی بہت پیارا بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے رب نے ان پہاڑوں سے ان جنگلات سے ان خوبصورت جہانوں سے سب سے بہتر چیز اس انسان کو بنایا اللہ نے بڑے لاڈ کے ساتھ اس اس انسان کو بنایا اور فرما دیا کہ یہ انسان تیرے لیے میں نے آخرت میں جنتیں بھی بنا دی ہیں اس دنیا کے اندر ہلاکت کے اندر مت پڑنا اللہ رب العزت نے ان ہلاکت کے اسباب کو ذکر کرنا شروع کیا تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے انسان کی ہلاکت کا جو سبب اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وہ سبب یہ تھا اللہ کو مستقاصر ہلاکت میں ڈال دیا انسانوں تمہیں اب تقاصر دنیا کی رغبت نے دنیا کے مال کی کثرت میں کہ انسان ہر وقت کثرت کے اندر پڑا رہتا ہے تقاصر کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چیز کو طلب کرنا اور زیادتی کے اندر کسی کا مقابلہ کرنا کہ فلاں کے پاس ایک مکان ہے تو میرے پاس دو مکان ہونے چاہیے فلاں کے پاس بیس جوڑے ہیں تو میرے پاس تیس جوڑے ہونے چاہیے فلاں کے پاس اتنی چیز ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے آج اللہ رب العزت نے ایک چیز دے دی تو اس کے اندر پھر دوبارہ پڑ گئے کہ اس سے زیادہ اللہ رب العزت دے دے اللہ رب العزت نے ایک سو دے دیے تو انسان ہزار کمانے کے چکر میں اللہ رب العزت نے ہزار دے دیے انسان لاکھ کمانے کے چکر میں اللہ رب العزت نے لاکھ دے دیے انسانوں کو کروڑوں کا چکر پڑ گیا انسان ساری زندگی بس اسی چیز کے اندر پڑا رہتا ہے کہ ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار ننانوے کے بعد سو بس اسی چکروں کے اندر انسان پڑ گیا رب نے فرمایا اے میرے پیارے بندے تجھے میں نے بڑے لاڈ کے ساتھ بنایا ہے تو ان کاموں کے اندر ایسا کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا کہ دن رات تم مشین کی طرح بس پیسہ کماتا رہے اور تیرے دماغ پر صرف پیسہ کمانے کی حوث سوار ہو تو صبح سے اٹھے اور شام تک بس تجھے یہی فکر ہو کہ میں نے کپڑے کیسے بنانے ہیں میں نے مکان کیسا بنانا ہے میں نے پیسہ کتنا کمانا ہے اللہ کو مستقال تکاثر اور انسان تو سن لے اللہ کو متکاثر جب بھی تو مال کی کثرت کی طرف پڑے گا مال کو جمع کرنا شروع کرے گا تو ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا اللہ کو متکاثر ہلاکت کے اندر ڈال دیا لوگوں کو تکاثر نے مال کی کثرت نے کثرت کے ساتھ مال کا طلب کرنا یہ انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی انسان پورا دن یہی کچھ کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال یہ میرا مکان یہ میری گاڑی یہ میرا کپڑا یہ میری دکان یہ میری تجارت یہ میرا بنگلہ انسان پورا دن کہتا رہتا ہے مالی مالی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا کچھ نہیں ہے حالانکہ تمہارا مال وہ ہے کہ جس کو تم نے کما کر خرچ کر لیا یا وہ کپڑا جس کو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا یا وہ مال کو جو تم نے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا وہ تمہارا مال ہے اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی تم بناتے جا رہے ہو ظاہب البتاری کو وہ سارا کا سارا تم چھوڑ کر جانے والے ہو تم دنیا کے اندر چھوڑ کر اس کو جانے والے ہو تم دنیا کے اندر اس کو چھوڑ کر مر جاؤ گے لوگ اس کے اوپر عیاشیاں کریں گے لوگ اس کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کریں گے لوگ اس کے اوپر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں گے آج میری ماؤ بہنوں دیکھ لو تمہیں دنیا کے اندر بھائی بھائی اگر آپس میں لڑتا ہوا نظر آئے گا اگر تمہیں دنیا کے اندر یہ مثالیں ملیں گی کہ آج جاگیردار لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے ان کی بیچاری بہنیں گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے اور کبھی آپ اخبارات کے اندر یہ خبر پڑیں گے کہ فلاں جاگیردار فلاں زمیندار کی بہن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اور اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا خدا کی قسم وہ بہن بدکار نہیں ہوتی وہ بہن تو بھائی سے محبت کرنے والی ہوتی ہے وہ بہن تو بھائی کے لیے کھانے پکانے والی ہوتی ہے وہ بہن تو بھائی کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کرنے والی ہوتی ہے وہ بہن تو بھائی کے لیے بھائی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر جینے والی والی ہوتی ہے لیکن وہی بھائی اپنی بہن کو قتل بھی کر دیتا ہے اس پر بدکاری کا الزام بھی لگا دیتا ہے وہ کیوں لگاتا ہے وہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس بہن کو اپنے بھائی کی جاگیر میں سے حصہ نہ دینا پڑے اس کو زمین میں سے حصہ نہ دینا پڑے اگر اس کو حصہ دے دیا تو یہ حصہ تو لوگوں کے پاس چلا جائے گا پرایوں کے پاس چلا جائے گا ہائے ہائے اس مال کی محبت نے انسان کو کتنا درندہ کر دیا کہ وہ اپنی بہن کا قاتل بنا اپنی ماں کا قاتل بنا اس قاتل نہیں بنا اتنا بے حیا ہو گیا اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اپنی بہن جیسی پاکیزہ صفت عورت پر اپنی بہن جیسی پاکیزہ خاتون کے اوپر بدکاری کے الزامات بھی لگا دیے تاکہ جاگیر نہ دینی پڑے حتیٰ قرآن یہی کہتا کہ ایمان والوں تم کثرت کے اندر نہ پڑو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے لوگ اس کے ساتھ بدکاریاں کریں گے لوگ اس کے ذریعے سے حرام خوریاں کریں گے لوگ اس کے ذریعے سے حرام کاریاں کریں گے اور تم قبر کے اندر پڑے ہوئے تڑپتے رہو گے لیکن کچھ نہیں کر سکو گے لیکن دنیا کے اندر انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی انسان کہتا ہے کہ نہیں بس زیادہ ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے جس طریقے سے ہو بس زیادہ ہو کسی کے آگے ہماری ناک نہ جھکے کسی کے آگے ہمیں سر نہ جھکانا پڑے اور اللہ کی بندیوں اگر یہ مال اور یہ دولت فخر کی چیز ہوتا اگر یہ مال اور اسباب کوئی نعمت ہوتے اگر یہ مال و اسباب کوئی اچھی چیز ہوتے تو اللہ کے نبی سے ادرا فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پہاڑ سونے کا بنا کر دے دیتے سیدنا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی سونے کے ڈھیر لگا کر دے دیتے لیکن دیکھو تو صحیح مدینہ کی گلیوں میں جا کر دیکھو اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سیدہ سب سب عورتوں کی سردار جنت کی عورتوں کی سردار فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی کے دل کا سرور اللہ کے نبی کے دل کا قرار فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماؤں بہنوں ذرا یاد کرو وہ منظر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اللہ کے نبی کو آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اے میرے پیارے ابا میرے ہاتھوں پر دیکھیے چھالے نکل آئے ہیں میں چکی چلاتی ہوں گھر کے اندر دانا پیستی ہوں اس کا آٹا بناتی ہوں ہاتھ کے اندر چھالے نکل آئے ہیں اب برداشت نہیں ہوتا مجھے کوئی ایک خادم یا خادمہ دے دیجیے کہ جس کو گھر کے اندر رکھ لوں اور وہ گھر کا کام کاج کر سکے مجھے کچھ ایسے اسباب دے دیجیے تاکہ کوئی ملازم رکھ سکوں یا ملازمہ رکھ سکوں اللہ کے نبی فرمانے لگے فاطمہ کیا تجھے ملازم یا ملازمہ کی اچھی چیز نہ دے دوں تجھے دنیا کے مال و دولت سے اچھی چیز نہ دے دوں فاطمہ فرمانے لگی اللہ کے نبی ضرور دیجیے اللہ کے نبی فرمانے لگے فاطمہ سبحان اللہ پڑھا کر الحمدللہ للہ پڑھا کر اللہ اکبر پڑھا کر اللہ رب العزت تجھے جنت کے اندر بڑے مقام دے گا اللہ رب العزت تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دے گا فاطمہ نے فرمایا اللہ کے نبی بس یہ تو خزانہ مل گیا اب تو بڑی خوشی سے دانے پیستی رہوں گی ہاتھوں پر چھالے نکل آئے کوئی پرواہ نہیں بہت اچھا نسخہ مل گیا دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا دیا اللہ کے نبی نے ایسی تصویرات دی جو قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے اور ان تصویرات کا نام بھی تسلیحات فاطمیہ رکھ دیا گیا کہ وہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے دی اور حضرت فاطمہ سے پوری امت کو وہ نعمت مل گئی دیکھو تو صحیح سیدنا ختیجہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتی ہیں یا رسول اللہ تین تین دن گزر جاتے ہیں گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کچھ ایسا بتا دیجئے کہ گھر کے اندر کچھ فراغانب آ جائے گھر کے اندر کچھ غلہ آ جائے گھر کے اندر کچھ راحت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا او عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا دنیا کا مال و اخبار مل جائے اور قیامت کے دن تم جواب دیتی رہو قیامت کے دن تم کھڑی ہو کر اللہ رب العزت کیا ان نعمتوں کا جواب دو فرمانے لگی نہیں اللہ کے نبی مجھے قیامت کے دن جواب میں نہیں دے سکتی مجھے دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو فقر سکھایا اس سے پتہ چل گیا کہ قیامت تک سے مسلمانوں کے لیے فقیری بڑا اعزاز ہے فقر ہے امیری اعزاز نہیں ہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ کے چبوترے پر تشریف لے گئے مسجد نبی شریف کے اندر دیکھا کہ چند غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بھوک کی حالت سے جن کی حالتیں نڈھال ہو چکی ہیں بری حالت کے اندر ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو میری امت کے غریبوں تمہارے لیے میں اللہ کا نبی اپنی سچی زبان کے ساتھ اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت میری امت کے غریبوں کو میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے دیکھ تو لو دنیا کے اندر کوئی کتنا جیتا ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اس سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا لیکن قیامت کا وہ دن کہ جس دن قیامت کے دن کہ جس دن سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہوگا لوگ تڑپ رہے ہوں گے لوگ کھسک رہے ہوں گے اس دن پانچ سو سال پہلے جس کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے بتاؤ تو صحیح اس کے سامنے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا ہوں گی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو شاید دنیا کی نعمتیں پسند نہیں ہے یا ان کو لوگوں کے پاس پیسہ اور مال اچھا نہیں لگتا ان کو چندے لینے ہوتے ہیں ان کی اپنی جاگیریں اور جائیدادیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مال نہ رکھو نہیں نہیں دنیا کا کوئی مولوی ہو یا دنیا کا کوئی غیر مولوی ہو اللہ رب العزت کا فرمان ہر کسی کے لیے برابر ہے دنیا بری چیز نہیں ہے لیکن یہ دنیا جب دل کے اندر گھس جائے جب اس دنیا کی خاطر انسان اللہ کو چھوڑ دے جب اس دنیا کی خاطر انسان اللہ سے غافل ہو جائے جب اس دنیا کی خاطر انسان حرام کمانے لگے جب اس دنیا کی خاطر انسان نمازیں چھوڑنے لگے جب اس دنیا کی خاطر انسان اپنی اولاد کو تباہ و برباد کرنے لگے جب اس دنیا کی خاطر مائیں اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا کے بیرون ملکوں کے اندر بھیجیں تاکہ وہ جا کر کافر بن جائیں جب انسان اپنا ایمان بیچنے پر آ جائے تب یہ دنیا بری بن جاتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ مال و دولت کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا سیدنا عمر فاروق نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کی فرمانے لگے اس اس دنیا کی ہر انسان کو ضرورت ہے ہر انسان کے دل کے اندر اس دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو یہ دنیا مل جائے اے اللہ تو ہمارے لیے ہمیں دنیا تو دے لیکن اس دنیا کو ہمارے لیے دین کا خسارہ نہ بنا دین کا نفع بنا ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا تو یہ فرمایا اس صورت کے اندر اللہ تم ہلاکت کے اندر ڈال دیا انسانوں کو تقاصر کثرت کے ساتھ مال کو طلب کرنے نے مال کو طلب کرنا بس انسان مال مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا مال جمع کرتا رہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا فو ظاہب ان تو جمع کرتے کرتے مر جائے گا اور چھوڑ کر چلا جائے گا اللہ کو متقاصر حتہ ظلم المقابر یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انسان کی عادت کیا ہے انسان کی فطرت کیا ہے کہ یہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے حتیٰ ظلم المقابر یہاں تک کہ زر تم کہ تم قبر کو تم زیارت کرو تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے المقابر اپنی قبروں کو کہ انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے یہ قبر انسان کو پکارتی رہتی ہے یہ قبر انسان کو بلاتی رہتی ہے کہ انسان تو نے میرے اندر آنا ہے یہ قبر آوازیں لگاتی ہے کہ انسان تو آج جس زمین کی پشت پر چل رہا ہے کل اس زمین کے پیٹ میں تجھے آنا ہے آج تجھے اس زمین کی پوس پر ہنستا پھر رہا ہے کل تجھے اس زمین کے پیٹ میں آ کر رونا ہے آج اس زمین کے پوس کے اوپر تو اکڑ کر چلتا پھر رہا ہے کل اس زمین کے پیٹ کے اندر تجھے کیڑے اور مکوڑوں نے کھانا ہے آج اس زمین کے پلس کے اوپر تو بڑا حسین و زمین لگ رہا ہے لیکن کل اس زمین کی پوش پیٹ کے اندر تیرے جسم کو کیڑوں نے اور مٹی نے کھا جانا ہے یہ قبر انسان کو آوازیں دیتی رہتی ہے اور قرآن پاک بھی آوازیں دے رہا ہے المقابر یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ یہاں تک کہ تم دیکھ لو اپنی قبروں کو اس سے پہلے انسانوں سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ یہ موت تمہیں آنے والی ہے یہ موت تمہیں آوازیں دے رہی ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ موت روزانہ آوازیں دیتی ہے انسان کو کہتی ہے انل موت انل موت اور لوگوں میں موت ہوں میں موت ہوں انلدی ندی اوپر جو البنات نل میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو آپس سے جدا کر دیتی ہوں آج دنیا کے اندر ماں اور بیٹی کی محبت بہت ہوتی ہے ماں اپنی بیٹی کی محبت کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہے اپنی بیٹی کو سکون پہنچانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتی رہتی ہے کتنا کچھ کرتی رہتی ہے کہ میری بیٹی کو راحت مل جائے بیٹی صبح سوئی رہے گی ماں اس کو جگائے گی نہیں کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھائے گی بیٹی کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو ماں کہے گی بیٹی روزہ مت رکھ تھوڑی تھوڑی تکلیف پر بیٹی کے ساتھ محبت کرے گی لیکن موت کہتی ہے کہ اے تو دیکھ لے انل موت النبی اوپر نل بنا سی کہ میں وہ موت ہوں اور میں آنے والی ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی کر دوں گی انل موت النبی اوپر ریکن آخری والا میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہن کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں وہ بھائی اور بہن جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں وہ بھائی اور بہن جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے ہیں وہ بھائی اور بہن جو ایک دوسرے کے سکون کی خاطر دنیا کی ہر برائی کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں موت کہتی ہے کہ میں ان کو بھی آپس سے جدا کر دوں گی انل اوپر بین نقل حبیب میں وہ موت ہوں جو ہر دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیتی ہوں اگر موت الدی اوپر میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کو آپس سے جدا کر دیتی ہوں کتنی بیوی اپنے شوہروں سے جدا ہو گئی کتنے شوہر اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے یہ موت آ گئی وہ زندگی بھر ساتھ گزارنے کے وعدے وہ زندگی بھر سانس کے سانس ساتھ لینے کے وعدے وہ زندگی بھر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے وعدے وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے سکھ اور چین میں ساتھ رہنے کے وعدے وہ زندگی بھر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے وعدے وہ سارے کے سارے وعدے چلے گئے وہ سارے کے سارے وعدے ٹوٹ گئے اس لیے کہ ان وادوں کو توڑنے والی چیز آ گئی وہ چیز کیا تھی انل موت النبی اوپر ریکو الزوجی والزوجہ کہ وہ میں موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں کہ بیوی دیکھتی رہ جاتی ہے شوہر اس کے سامنے سے اٹھ کر قبر کی مٹی بن جاتا ہے شوہر بیٹھا رہ جاتا ہے اس کے سامنے بیوی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دو چار آنسو بہانے کے سوائے دو چار کلیمے کہنے کے سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ موت جیسی حقیقت سامنے آ جاتی ہے انل موت الدی انل اخر بدار اول قصور یہ موت روزانہ آوازیں لگا کر کہتی ہے لوگوں یاد کرو مجھے میں وہ موت ہوں اخر میں کہ میں لوگوں کے گھروں کو ویران کر دیتی ہوں وہ انگ القبور اور لوگوں کے قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں آج کتنے گھر بے آباد ہو گئے کتنے گھروں کے بادشاہ ان گھروں سے چھن گئے کتنے گھروں کو چرانے والے ان گھروں سے چلے گئے کتنے گھروں کی رونقیں روٹ کر قبروں کے اندر چلی گئی اس لیے کہ یہ موت کا اعلان ہے اخرری بدھ آ میں گھروں کو ویران کر دیتی ہوں وہ امر القبورہ اور قبروں کو اور قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں آج دیکھ لو کتنے چھوٹے قبرستان کتنے بڑے بڑے قبرستان بن گئے قبروں کی جگہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ موت جیسی حقیقت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور قرآن اس صورت کے اندر وہی موت یاد دلا رہا ہے المقابر او مسلمان ماؤ بہنوں او مسلمانوں دیکھ لو المقابر سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ تم اپنی قبروں کی زیارت کرو سوف تعلمون یہ قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو سنیے ان کے ترجمے کو اپنے دل کے اندر بٹھائیے یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں اللہ رب العزت کی باتیں ہیں اس رب کی باتیں ہیں جو رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے اس رب کی باتیں ہیں جو رب ہمیں روٹی کھلاتا ہے اس رب کی باتیں ہیں جو رب ہمیں ہمیں جس رب نے بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ بنایا ہے اس رب کی باتیں ہیں جس رب نے ہمارے لیے جنتیں سجائی ہیں وہ رب کہتا ہے کل تعلمون خبردار کلّا خبردار سو پتا لمون تم ان قریب جان لو گے تم بہت جلدی تم جان لو گے تم بہت جلدی دیکھ لو گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کلّا سو پتا لمون تم بہت جلد جان لو گے سم کلّا سو پتا لمون پھر قرآن پاک کہتے ہیں سم پھر ملا خبردار سو پتا لمون تم بہت جلد جان لو گے تمہیں آج کوئی کہتا ہے کہ تم نے مر جانا ہے آج میں بھی کہتا ہوں مجھے مر جانا ہے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب نے مر جانا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں یقین ہوتا تو ہماری جیبوں کے اندر لوگوں کی امان سے نہ پڑی ہوتی ہمیں یقین ہوتا تو ہم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کرا چکے ہوتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم نے لوگوں سے قرضے نہ لیے ہوتے ہمیں یقین ہوتا تو ہماری نمازیں پوری ہوتی ہمیں یقین ہوتا تو ہمارے گھروں کے اندر پردہ داری ہوتی ہمیں یقین ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو نیک بناتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم گھروں سے ٹی ویاں نکال دیتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم قرآن پاک کو یاد کرتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم موت کے لیے تیار ہوتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم لوگوں کی غیبتیں نہ کرتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم بدکاریاں نہ کرتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم لوگوں کے حق نہ مارتے ہمیں یقین ہوتا تو ہم جھوٹ نہ بولتے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے قرآن پاک ہمیں یقین دلا رہا ہے کلہ صوبت لمون خبردار تم جان لو گے ثم ملا صوبت لمون پھر سن لو گے خبردار تم جان لو گے کل لو تالمونہ علم یقین پھر قرآن پاک کہتے ہیں کل ہر گز لو تالمونہ علم یقین تم جان لو گے علم الیقین ایسے علم کے ساتھ تو تمہیں یقین آ جائے گا پھر ایک انسان کو علم ہوتا ہے جیسا کہ مجھے اور آپ کو علم ہے کہ کہ ہے ہمیں ہم نے مر جانا ہے لیکن پھر جب انسان موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس انسان کو جو ہوتا ہے وہ علم یقین ہوتا ہے کہ یقین آ جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور پھر جب یہ انسان مر کر مٹی کے اندر دفن ہو جاتا ہے اور فرشتے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس وقت پھر انسان کو جو علم ہوتا ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے کہ انسان کو یقین بالکل حق ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو وہ سب کچھ ہو گیا جو مسجد کا ملا کہتا تھا یہ تو وہ سب کچھ ہو گیا جو مجھے قرآن کہتا تھا یہ تو وہ سب کچھ ہو گیا جو مجھے رو رو کر سنایا جاتا تھا لیکن میرے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا حق یقین اس کو کہتے ہیں جیسا کہ انسان دور سے کسی پانی کو دیکھ رہا ہو تو انسان کو کوئی صوبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہ پانی نہ ہو ایسے سیراب ہو تو اس پانی کا ہونا انسان کو اس کا علم ہوتا ہے پھر اس انسان اس پانی کے قریب جا کر اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ یا پاؤں کو ڈبوتا ہے تو پھر اس انسان کو علم میں یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ پانی ہے لیکن پھر اس انسان کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس پانی کے اندر تو ڈوب کر مر جائے گا تو انسان کو یقین نہیں آتا یہ انسان پانی کے اندر گھس جاتا ہے جب یہ پانی ناپ سے اوپر چڑھ جاتا ہے اور انسان جب ڈوب کر مر جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں حق الیقین کیا بھی انسان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں تو ڈوب کر مر گیا تو یہ صورت الحاق مستقاطر ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں مال کی کثرت نے المقابر یہاں تک کہ تم اپنی قبروں پر پہنچ جاؤ اپنی قبروں کی زیارت کرو کلو تالمون خبردار تم بہت جلد جان لو گے خبردار پھر خبردار تو بتالمون تم ان قریب جان لو گے لو لالمون علم خبردار تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ تمہیں جب یقین آ جائے گا لطالب بن جہین اور وہ کس وقت ہوگا لتارا لتارا منا یہ جواب قسم ہے اللہ رب العزت قسم کھا کر کہتے ہیں لتارا السم ایمان والوں تم اپنی آنکھوں کے ساتھ جہنم کو دیکھ لو گے تمہارے سامنے جہنم دہک رہی ہوگی تمہارے سامنے جہنم کے اندر لوگ جلائے جا رہے ہوں گے تمہارے سامنے جہنم کے اندر لوگوں کی ہڈیاں اور لوگوں کے گوشت جل رہے ہوں گے تمہارے سامنے جہنم کے اندر لوگ الٹے لٹک کر چیخ رہے ہوں گے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کو واقع معراج کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم دکھا دی اللہ رب العزت کے نبی جب جہنم کے قریب سے گزرے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جہنم بہت شدید ہے اس جہنم کے اندر لوگ لٹکے ہوئے ہیں کسی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے کسی کو دیکھا کہ اس کو زبان کے ساتھ باندھ کر جہنم میں لٹکایا گیا ہے کسی کو دیکھا کہ اس کو کتے اور خنزیر کی شکل کے اندر جہنم کے اندر پھینک دیا گیا ہے کسی کو دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر سے آگ داخل کر کے اس کے جسم کے اندر سے نکالی جا رہی ہے کسی کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی زبان اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کسی کو دیکھا کہ اس کے سر جو ہے پتھروں کے ساتھ کلتا جا کچلا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اندر جھوٹ بولا کرتے تھے جو دنیا کے اندر غیبتیں کیا کرتے تھے جو دنیا کے اندر نمازیں چھوڑا کرتے تھے جو دنیا کے اندر زکات نہیں دیا کرتے تھے دنیا کے اندر یہ بدکاریاں کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا وسیق اللہ دین کفرو الا جہنم زمرا حتی اذا جاروها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قيامت کا دن ہوگا لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا کیا کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہمیں یقین نہیں آیا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے کل سو بتا خبردار تمہیں یقین آ جائے گا تم جان لو گے یقین خبردار تم دیکھ لو گے اپنی آنکھوں کے ساتھ تمہیں علم یقین آ جائے گا لطر اور تم دیکھو گے جہنم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے اللہ رب العزت فرمائے جہنم کو دیکھو گے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جہنم کا ذکر کیا گیا آپ حضرات کے سامنے وہ روایت گزشتہ درس کے اندر ذکر کی گئی ہے اللہ کے نبی کتنے دنوں تک روتے رہے اور اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کر کر روتے رہے اور رو رو کر اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی آنکھیں مبارک سوج گئی اللہ کے نبی روتے رہے اس لیے کہ وہ جہنم اتنی شدید ہے لیکن آج ایمان والے کو یقین نہیں آتا کہ اس جہنم کے خوف سے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں ایمان والوں کے دل کاپ جائیں میری ماں بھائیوں بہنوں سب کو موت آنے والی ہے وہ خون افیحا ربنا اخرجنا نامل صالحن غیر الذي كنا نعمل ہر ایک نے مر جانا ہے اور پھر یہی سچا قرآن کہتا ہے وہم یسترخون فیھا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر جا کر چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا اللہ سے کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں یہاں سے نکال دے نامل صالحا غیر الذي كنا نعمل اب ہم بہت اچھے کام کریں گے ان میں سے کوئی کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے لیکن ان سے کہا جائے گا اختیہ ولا تکلمون کہ چپ چاپ پڑے رہو چپ چاپ اس جہنم کے اندر جلتے رہو یسفا منا ان سبیر ان کو پانی پلایا جائے گا پیپ کا پانی پلایا جائے گا یہ تجر ہو ولا یقاب ہو الموت من کل مکان مما هو ابھی یہ مرنا چاہیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی قرآن پاک یہی اس صورت میں کہہ رہا ہے لطر الجحیم کہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے اللہ کو متکاخر تم المقابر کلّا عین آئین ثم اور پھر لتا تم سب دیکھ لو گے سب دیکھ لو گے نیک بھی دیکھ لو گے بد بھی دیکھ لو گے اچھے بھی دیکھ لو گے برے بھی دیکھ لو گے اس جہنم کو لطر ال اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ یقین کی آنکھوں کے ساتھ لکھ لو گے اور اس سورت کی یہ آخری آیت آیتس النا اور پھر لطف النا تم سے سوال کیا جائے گا ضرور بس ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعیم دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا آج ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی آنکھیں دی ہمیں اللہ رب العزت نے زبان دی ہمیں اللہ رب العزت نے ہاتھ پاؤں سلامت دی اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کی روٹی دی اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کا رہن سہن دیا اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا رب چاہتا تو ہم کافر بن جاتے رب چاہتا تو ہم خنزیر بن جاتے رب چاہتا تو ہم اندھے ہو جاتے رب ہو چاہتا تو ہم لولے لنگڑے ہو جاتے رب چاہتا تو ہمارے جسموں کو فالج لگ جاتا رب چاہتا تو ہمارے جسموں کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی رب چاہتا تو ہمارا دماغ خراب کر دیتا ہم پاگل ہوتے ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں نہیں ہوتا لیکن رب نے ہمیں نعمتیں دی لیکن یہ بتا دیا لطف النا یوم کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا کہ رب نے یہ نعمتیں دی تھی تم نے ان نعمتوں کو کہاں پر لگایا ترمیزی شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو قیامت کے دن اس کو اپنی جگہ سے انسان کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے تین چیزوں کے بارے میں چار چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے چار چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس وقت تک انسان کو چھوڑا نہیں جائے گا ان عمری ہی فیما اپنا ہو ان چار باتوں میں سے ایک بات کیا ان عمری ہی کہ تمہیں عمر دی تھی تمہیں زندگی دی تھی فیما اپنا ہو اس کو تم نے کن کاموں کے اندر لگایا وقت دیا تھا تمہیں کن کاموں کے اندر لگایا ٹی وی دیکھنے میں لگایا رسالے پڑھنے میں لگایا بدکاریوں میں لگایا زبان درازیوں میں لگایا غیبتوں میں لگایا انسانوں کی برائیاں کرنے میں لگایا یا رب کا کلام پڑھنے میں لگایا نوازوں میں لگایا رب کا ذکر کرنے میں لگایا کس چیز کے اندر لگایا ان عمری ہی تھی ماں ہوں یہ عمر تمہیں دی تھی اس کو کن کاموں کے اندر کھپایا بتاؤ تو صحیح کیا جواب دیں گے اس وقت وہ ان جسم ہی تھی ماں ابلا ہوں اور دوسرا سوال کیا جائے گا اس کے جسم کے بارے میں کہ تمہیں صحیح سالم جسم دیا تھا تمہیں ہاتھ دیے تھے تمہیں زبان دی تھی تمہیں آنکھیں دی تھی فی ماں ابلا ان کو کن کاموں کے اندر لگایا ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے کانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے جسم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اس وقت گواہیاں دے گا کہ ربا میں آنکھیں گواہی دے رہی ہوں کہ ان آنکھوں کے ساتھ اس نے بے پردگیاں کی تھی ان آنکھوں کے ساتھ اس نے غیر محرم عورتوں کو دیکھا تھا غیر محرم مردوں کو دیکھا تھا ان آنکھوں کے ساتھ اس نے ناچ گانے دیکھے تھے ان کانوں کے ساتھ سنا تھا رب سب کچھ پوچھے گا اور یہ سب کچھ بتایا جائے گا مَا پالہ اور یہ جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے اس علم کو کہاں پر لگایا رب نے علم دیا کہ لوگوں کو بھلائی کی بات بتاؤ رب نے علم دیا کہ لوگوں کو اچھائی کی بات بتاؤ رب نے علم دیا کہ اس پر عمل کرو لیکن اس نے عمل نہیں کیا قیامت کے دن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی زبانوں کو اور اپنے ہوٹوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور جب وہ کٹ جائیں گے تو اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرے گا وہ دوبارہ ان کو کاٹیں گے اور اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ کے نبی نے جبراہیل امین سے پوچھا جبراہیل یہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی نبی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ عالم ہیں یہ امت کے وہ واز کرنے والے ہیں وہ درس دینے والے ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے وان مال ہی مین تقبہ وفیما انفقہ اور چوتھا سوال مال کے بارے میں کیا جائے گا کہ یہ مال جو تمہیں دیا گیا ہے یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اس مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا اس چیز کا سوال کیا جائے گا آج مال مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا مال ہے اس کو شادیوں پر لگاؤ اس کو رسومات پر لگاؤ شادیوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ لوگوں کی خوشیوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ سالگرہ کی تقریبات ہو رہی ہیں لوگوں کی رسومات ہو رہی ہیں مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں فلاں چیز کی رسمیں ہو رہی ہیں لوگ کپڑوں پر لگا رہے ہیں اپنا مال بھی ہے تب بھی اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ اس مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا ولا تبزیرا امن مبزرین کان و رب کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کے ساتھ اصراف نہ کرو رب نے مال زیادہ دے دیا تو لوگوں کو کھلاؤ لوگوں پر خرچ کرو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے ولا تبزرو تبزیرہ اس مال کے اندر اسراف نہ کرو اس کو نمود و نمائش کے اوپر نہ لگاؤ اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یہ نمود و نمائش کرنے والے یہ اصراف کرنے والے یہ شادیوں کے ڈھول دمکوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے شادیوں کے اوپر بتیوں کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرنے والے ان المبذرین کان اخوان یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطان کے رستے پر لگے ہوئے لوگ ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کا شکر کیا کرتے تھے وہ ان دب تک اگر کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ ہوتی اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ کھجوریں لائی گئی اور ٹھنڈا پانی لایا گیا اللہ کے نبی نے وہ کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا اور پھر فرمایا اور میرے پیارے صحابیوں قیامت کے دن اس ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سوال ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انسان سے قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ مکان کے جو مکان صرف اس کا سر چھپانے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے کافی ہو اس سے زیادہ جو مکان ہوگا اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے اور وہ کپڑے کے جو اس کا تن ڈھانپنے کے کام آتے ہو کہ ایک کپڑے کو دھو لیتا ہو اور دوسرے کپڑے کو پہن لیتا ہو اس کے سوا جتنے بھی کپڑے ہوں گے اللہ رب العزت ان کے بارے میں سوال کریں گے اور اتنا کھانا کہ جس سے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہو اور وہ مرنے سے بچ جاتا ہو اس کے علاوہ جتنا کھانا انسان کو دنیا کے اندر ملے گا انسان کو اس کے بارے میں سوال کا جواب دینا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی زبان کے ساتھ فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن انسانوں کے لیے تین دفتر ہوں گے ایک دفتر کے اندر انسان کا ایمان ہوگا ایک دفتر کے اندر انسان کے اعمال ہوں گے اور ایک دفتر کے اندر انسان کی نعمتیں ہوں گی اور انسان کو ان سب چیزوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اور وہ نعمتیں کہ جتنا اس نے شکر نہیں ادا کیا ہوگا جن نعمتوں کو غلط کاموں پر لگایا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتوں کو جسم دیا جائے گا اور وہ نعمتیں اس انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جائیں گی آج یہ اولاد کی نعمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو دی ہے اللہ رب العزت سب کو دے جن کو نصیب نہیں ہے اللہ رب العزت اس کو بھی دے یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی کوئی بدل نہیں ہے ایک اس اولاد کو دیکھ کر انسان جیتا ہے اس اولاد کو دیکھ کر انسان جاگتا سوتا ہے اس اولاد کے خاطر انسان دنیا اندر سب کچھ کرتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت کو کن کاموں پر ہم لگا رہے ہیں اس نعمت کو بے نمازی بنا رہے ہیں اس نعمت کو ہم نعوذ باللہ جہنمی بنا رہے ہیں اس نعمت کو ہم حرام خور بنا رہے ہیں اس نعمت کو ہم نمازوں سے دور رکھ رہے ہیں اس نعمت کو ہم جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں قیامت کے دن اس کا بھی جواب ہوگا اور قیامت کے دن یہی اولاد کہے گی کہ اے اے ہمارے ہمارے ہمارے رب رب ہمیں تو نے یہی کچھ سکھایا تھا ہم تو ان کے نقشے قدم پر چلے تھے میری ماں نے مجھے نماز نہیں سکھائی میں سویا رہتا تھا میری بہن مجھے نماز کے لیے نہیں اٹھایا کرتی تھی میری بہن کو میرے جسم پر چھوٹا سا لگنے والا کانٹا تو برا لگتا تھا لیکن میرا گانا سننا برا نہیں لگتا تھا میری بہن اور میری ماں مجھے نہیں بتایا کرتی تھی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ربنا من العذاب اے ہمارے رب ان کو ہم سے دگنا عذاب دے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں جاننا نہیں بنا دیا اس دن رب کو کیا جواب دیں گے تو میری ماں بہنوں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ ساری باتیں قرآن کی باتیں ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایمان اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ اس نیت کے ساتھ سن لیں کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو متقاصر ہلاکت میں ڈال دیا انسانوں کو تقاصر کثرت کے ساتھ مال کو جمع کرنے نے حتیٰ زرتم المقابل یہاں تک کہ تم زیارت کرو تم پہنچ جاؤ اپنی قبروں کو سوف تعلمون خبردار تم بہت جلد جان لو گے پھر خبردار تم بہت جلد جان لو گے کلون علم یقین خبردار تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ یقینی علم کے ساتھ لطر ذہیم اور قسم ہے رب کو لطر ذہیم کہ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے ساتھ جہیم جہنم کو جہنم کو دیکھو گے تم لطر عین یقین اور پھر قسم ہے رب کو کہ تم اس جہنم کو دیکھو گے اپنی آنکھوں کے ساتھ یقین کے ساتھ یقین کے علم کے ساتھ ثم لتسألن لتسألن عن اور پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا یوم اس دن یعنی قیامت کے دن النعیم ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ مجالس کے اندر کوشش کیا کریں کہ جلدی تقریب لے آیا کریں انشاءاللہ جتنا وقت بھی یہاں پر بیٹھیں گے اس وقت کے بیٹھنے کا اجر ملے گا فرشتوں کی مجلس ملے گی دین کی باتیں سننے کے لیے ملیں گی یہ خواتین جو اندر درس دیتی ہیں یہ بہت تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے لیے قرآن و حدیث سے بہت کچھ جمع کر کے لاتی ہیں اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم ادا فرمائے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہماری آئندہ نشیث انشاءاللہ اس جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو انشاءاللہ اسی وقت اسی جگہ پر ہوگی یعنی دوپہر دو بجے شروع ہوگی انشاءاللہ اور اثر کے وقت میں ختم ہو جائے گی یہ وقت اس لیے رکھا گیا تھا کہ اثر کی نماز آپ سب حضرات یہاں سے پڑھ کر جائیں اور مغرب تک اپنے گھروں کے اندر پہنچ جائیں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذخیرہ آخرت بنائے اور اس مجلس کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ اسی نیت سے کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کے اندر موجود کسی نیک بیوی نیک مائی کسی نیک بندے کی آمین کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں اس دعاؤں کو قبول فرما لیں گے اور اس دس سے اگلے دس کے درمیان جو غلطیاں کوتائیاں ہوتی ہیں ان کی معافی مانگیں گے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں کے بدلے میں بہترین اجر دینے والے ہیں واقف دامان الحمد للہ رب العالمین ہماری آئندہ نشستوں کے اندر جو موضوعات ہوں گے اس میں استخارہ کی اہمیت اور اس کا مسنون طریقہ سورہ ملک اور سورہ واقعہ کے فضائل ایمان اور کفر کی مثال اور سورہ لہب تبت لہب و تب اس پہ ہوگا انشاءاللہ دعا فرما لیجیے الحمد لله رب العالمین صل على محمد علی محمد ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ابراہیم مجيد اللهم بارك علی محمد محمد ال ابراهيم انك ابراہیم مجيد اللهم اللهم اللهم انت السلام السلام ومنك تبارك ربنا ربنا آتنا في في في الدنيا وفي وقنا عذاب النار لنا ذنوبنا وثبت وانصرنا على القوم الكافرين نحورهم ونعوذ بك من شرورهم استر رواتنا اللهم سرنا بسترك الجميل الذي سترك به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناشرنا الله ناذرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الجزم والبرك والجنون وسيء الأسقام اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا إنا إنا إنا نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ بك بك بك بك بك بك من من من من من من الجبن والبخل ومن ومن ومن أن نرد إلى الكفر والنفاق والشقاق فتنة فتنة المحيا والممات مسيح الدجال خزي خزي الدنيا الدنيا الآخرة اللہ یار ہمراہ ہم سب کے سبیرہ کبیرا گناہوں کو معاف پروا دیجیے یا رحم الرحمین ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک بہت گناہ کرنے والے ہیں بہت خطا کار ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے مالک آپ کو معافی مانگنے والے بہت پسند آتے ہیں آپ معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں مالک ہم آپ کے سامنے پکی سچی توبہ کرتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مالک مالک ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں پر اکڑتے نہیں ہیں مالک مالک ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اپنی زبان کے ساتھ اپنے آنکھوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ مالک ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم تو اپنے کسی ایک گناہ کا وبال بھی اپنے سروں پر نہیں اٹھا سکتے کسی ایک گناہ کا عذاب بھی نہیں بھکت سکتے مالک مالک ایک نماز چھوڑنے پر اسی ہزار سال تک آزاد ہوگا مالک ہم نہیں بھگت سکتے مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک آپ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں تو آپ اپنی رحمت سے اس کو بخش دیتے ہیں مالک مالک یہ کتنی مائیں بہنیں کتنی بیٹیاں کتنی بوڑھی مائیں آپ کے سامنے مالک ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں مالک جھولی پھیلا کر بیٹھی ہیں مالک مالک ان کے بڑھاپے کا واسطہ آپ کو مالک مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہمیں اس گناہ کا وبال اٹھانا پڑے گا مالک مالک ہم نہیں سوچتے کہ اس گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے گی مالک مالک ہم بار بار توبہ کرتے ہیں پھر لوٹ کر اسی گناہ کی طرف آتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک وہ کتنی سب جہنم ہے کہ جس کا تذکرہ سن کر اللہ کے نبی اللہ کے نبی رو اٹھے مالک مالک چھوٹے سے چولہے کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی مالک اینٹ اینٹوں کے جو اینٹوں کے جو پتھر ہیں جو بڑے بڑے پتھر جو جس آگ کے اندر جلائے جائیں گے مالک اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے مالک مالک ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہم آپ کے بندے ہیں مالک مالک آپ نے ہمیں لاڈ اور پیار کے ساتھ بنایا ہے مالک مالک آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے مالک مالک آپ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے مالک مالک آپ نے ہمیں قرآن پاک کی دولت نصیب فرمائی ہے مالک مالک آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے مالک آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کی محبت ستر ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ بڑی ہے مالک مالک کوئی ماں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتی مالک مالک آپ ہمیں کیسے جلائیں گے مالک مالک آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہم زبان چلاتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم آنکھیں اپنی دیکھتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہیں مالک آپ کی نافرمانی کے اندر مالک زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں مالک کچھ دن پہلے تک ہم چھوٹے بچے تھے پھر ہم جوان ہو گئے اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں مالک مالک ہماری زندگیاں پگلتی جا رہی ہیں مالک مالک آج ہی کے دن میں ہم کتنے گناہ کر چکے کل کے دن میں ہم کتنے گناہ کر چکے مالک ہمارے ہاتھ پر رحم فرما دیجیے تھی مالک دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرماتے ہیں جن کے دلوں کے اندر آپ نے گناہوں کی نفرت ڈال دی ہے جو گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جو نیک ہیں راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں اپنے مال سے صدقات خیرات کرتے ہیں حلال کھاتے ہیں آپ کی فرما برداری کرتے ہیں مالک ہمیں ان جیسا بنا دیجیے مالک ہمارے دلوں پر رحم فرما دیجیے مالک بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے زمانے کی ان زمانے کی ان گندگیوں کی وجہ سے غلازتوں کی وجہ سے اس برے معاشرے کی وجہ سے بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے دین پر چلنا لوگ کہتے ہیں دین پر چلو گے تو دکے انوس بن جاؤ گے لوگ کہتے ہیں دین پر چلو گے تو معاشرے سے کٹ جاؤ گے مالک گھروں کے اندر پردہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے خاندان والے پیچھے پڑ جاتے ہیں خاندان والے ستاتے ہیں سچ بولنا بہت مشکل ہو گیا ہے غیبتوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے مالک ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے ہمارے لیے نیکیوں کو آسان فرما دیجیے ہمارے لیے گناہوں کو مشکل فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہماری ماؤں کا واسطہ آپ کو مالک مالک ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا واسطہ مالک مالک آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مالک مالک ہمارے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جو ہم آپ کو پیش کر سکے صرف اسی درخواست کے ساتھ کہ ہم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں مالک مالک قرآن پڑھنے والے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب فرما دیجیے اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما دیجیے مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے ہماری اولاد کے حالوں پر رحم فرما دیجیے ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے مالک ہمیں اپنے اولادوں کی صحیح اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دے دیے ہیں یہ مسکین سے بچے ہمیں دے دیے ہیں مالک مالک یہ بہت اچھے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں ہمیں مالک مالک آپ ان سب کو جہنم سے بچا دیجیے مالک مالک ان سب کو برے کاموں سے بچا دیجیے مالک مالک ان سب کو بدکاریوں سے بے حیائیوں سے بچا دیجیے مالک مالک ان کو پکا سچا نمازی بنا دیجیے ان کو سچا انسان سچا مسلمان بنا دیجیے مالک مالک ہم کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے مالک مالک آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ مالک مالک آپ تو ان کے گھر میں موسا جیسوں کو بنا دیتے ہیں آپ تو ان کے گھر میں موسا جیسے انسان کھڑے کر دیتے ہیں مالک مالک یہ تو مسلمانوں کے بچے ہیں مالک ان کے حال پر رحم فرما دی مالک ہمارے ماں باپ کے حال پر رحم فرما دیجیے ہمارے بہن بھائیوں کے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے خاندان والوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے مالک مالک ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد پر اپنا رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم آپ کو بھول جاتے ہیں مالک ہماری شادیاں آتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہمارے گھروں میں گانے چلتے ہیں ہم بھول جاتے بے پردگیاں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمیں اپنی اولاد بہت عزیز اپنے بہن بھائی بہت عزیز اپنے خاندان بہت عزیز ہے مالک مالک ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما دیجیے ہمارے والدین میں سے جو گزر چکے ہیں ان کے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے والدین بوڑھے والدین جنہوں نے بچپن سے لے کے اب تک ہمیں پالا ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھا مالک آج آپ کے حوالے ہمارے غالب ان کے حالوں پر رحم فرما دے رب کما رب بیانی سویرا رب رحم ہما رب بیانی سویرو مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے خاندانوں میں دینداری نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمیں سچا نمازی بنا دیجیے ہماری زبان میں صداقت نصیب فرما دیجیے ہمارے دلوں کو خود سے ڈرنے والا بنا دیجیے ہماری آنکھوں میں حیا نصیب فرما دیجیے ہمارے ہاتھوں میں دیانت نصیب فرما دیجیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اپنی اولاد کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک ہم میں جو روزی کے لیے تنگ ہے ان کو حلال ضرور طیب نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کو حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے بچا دیجیے ہر آفت سے ہر برائی سے ہر مشکل سے ہماری حفاظت فرما دیجیے برے وقت سے ہمیں بچا دیجیے دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا دیجیے مخلوق کے ہاتھوں رسوا ہونے سے بچا دیجیے مخلوق کی نظروں سے گر جانے سے بچا دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک برے وقت سے ہمارے حفاظت فرما دیجیے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک مالک آفتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے جو مسلمان آفتوں کے اندر ہیں سیلاب کے اندر ہیں گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں مالک ان کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ پردہ دار خواتین جو آج سڑکوں پر بھی کے مانگتی ہوئی پھر رہی ہے مالک رحم فرما دیجیے الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہیں وہ ان کو کافر پانی کی بوتلیں دے دے کر روٹی کے لکوے دے کر کافر بنا رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کافر ہو جاؤ تمہیں بہت کچھ ملے گا یا رب آپ آسمانوں سے رسک دے دیجیے آسمانوں سے مصیبتوں کو روک دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہمارے شہروں کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہماری جماعت کی حفاظت فرما دیجیے جماعت کے مراکز کی حفاظت فرما دیجیے حضرت امیر محترم کی حفاظت فرما دیجیے ان کی آل اولاد کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے ان دینی مجالس کی حفاظت فرما دیجیے مالک لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے لوگ ان کو بند کرنا چاہتے لوگ ان پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں مالک ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے ان کو دین کا معاون بنا دیجیے مالک مالک یہ مسلمان ماؤں کے بچے ہیں یہ مسلمان بہنوں کے بھائی ہیں لیکن قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں مسجدوں پر تالے لگاتے ہیں ایمان والوں پر گولیاں چلاتے ہیں مالک ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے ان کو دین کا معاون بنا دیجیے یہ دین کی جاسوسیاں کرتے ہیں ان کو قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا ان کو قرآن کی بات سنانا اچھا نہیں لگتا شادی حالوں کے اندر ناچ گانے ہوتے رہے مراسی ناچتے رہے ساری ساری رات مسلمانوں کی نیندیں خراب کرتے رہے ان کو تکلیف نہیں ہوتی آدھے گھنٹے کے لیے کوئی قرآن پاک پڑ جائے تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے مالک ان کو اسلام نصیب فرما دیجیے ان کو ایمان نصیب فرما دیجیے ان کو مسلمان بنا دیجیے مالک ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دیجیے ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں جتنے مجلس کے اندر آئے ہیں مالک سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک اپنے فضل سے فریشوں کو کہہ دیجیے ان کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں یہ اپنے گھروں سے چل کر آئی ہے کوئی بڑھاپے کی حالت پہ کوئی اپنے برقعے کو سنبھالتی ہوئی کوئی اپنی حیا کو سنبھالتے ہوئے پہنچے ہیں مالک مالک جنی کے اس عمل کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما دیجیے امت کی مظلوم بہنوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے کشمیر اور فلسطین کی لاشوں کو جلتی کٹتی لاشوں کو وہاں کی مظلوم بہنوں کو مالک مدد فرما دیجیے آزادی نصیب فرما دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے مالک ابو غریب جیل کے اندر کتنی بہنیں ہماری قید کے اندر پڑی ہیں مالک ڈاکٹر رافیہ جیسی بہن کو چھیاسی سال کی ان کافروں نے سنائی ہے مالک ان کو چھیاسی گھنٹوں کے اندر تباہ و برباد فرما دیجیے ان کو ختم فرما دیجیے ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے یہ مسلمان ماؤ بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے یہ قرآن پاک کے ساتھ کھیلنے والے ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے مالک ہماری مظلوم بہنوں کو رہائیاں نصیب فرما دیجیے مظلوم بھائیوں کو رہائیاں نصیب فرما دیجیے والوں کو آزادیاں نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق ادا فرما دیجیے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے جو بیمار ہیں ان کو شفا کام عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے جو کوئی بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صالح فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے جو گھروں کے اندر رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرما دیجیے ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے ہم